اون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو بھوکے حریص لوگ سیر نہیں ہوتے صاحب علم اور صاحب دنیا اور یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور رہا صاحب دنیا تو وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ہاں بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے دوسروں کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں مشکات المصابی حدیث نمبر دو سو اکسٹھ